Welcome to lecture seventeen of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کا پارٹ مارک ڈاؤن ڈسکس کیا کئی ایگزامپلس ہم نے دیکھی پھر ہم نے پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈسکس کیے خاص طور پہ کاسٹ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کون سے کمپونیٹس ہوتے ہیں ریونیوز کے کون سے کمپونیٹس ہوتے ہیں فور کاسٹ آف کاسٹ کیا ہیں فور کاسٹ آف ریونیوز کیا ہیں کیش فلوز پہ بات ہوئی کافی تفصیل کے ساتھ different types of cash flows define کیے گئے اس لیکچر میں ہم ایک تو overview of project financial analysis اس کو دوبارہ دیکھیں گے اس کا ریویو کریں گے وہ باتیں جو ہم نے پہلے کی ان پہ دوبارہ فوکس کریں گے پھر ہم ان فنکشنز کو دیکھیں گے جو مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ہیں جن کی مدد سے آپ اس ٹائپ کے انالیسیز بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بریفلی لینئر ایکویشنز کی بات ہوگی اور لیکچر کے شروع میں ہی میں آپ کو جو نیا ماڈیول ہم آج شروع کر رہے ہیں اس کے مین ایلیمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں اس کورس کا ماڈیول فور اس کے کون سے ایلیمنٹس ہیں ایک تو فائنینشل میتھمیٹکس کی ڈسکشن فردر بات چیت اس پہ ہوگی اور introduction of application of linear equations کچھ بات ہم آج کریں گے اور لیکچر ایٹین میں ہم اسپیسیفکلی لینئر اکویشنس کے ڈفرینٹ پرابلمس اسٹڈی کریں گے اور اس ماڈیول کا دوسرا حصہ بریک ایون انالیسس جو بڑا اہم ایک پارٹ ہے فائنینشل انالیسس کا وہ تین لیکچرس پہ وہ تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آپ کو specific examples of break even analysis سکھائی جا سکیں تو آئیے بریفلی پہلے لینئر اکویشن کی بات کریں لینئر اکویشن وہ اکویشن ہے جو دو ویریبلس کا آپس میں ریلیشن شپ لینئر فارم میں ڈسکرائب کرتی ہے مثلاً اگر ویریبل ایکس اور وائی کو ڈفرینٹ ویلوز دی جائیں اور ایک گراف بنایا جائیں جس میں وائی کی ویلو کورسپونڈنگ ایکس کی ویلو کے ساتھ پوائنٹ کی شکل میں پلاٹ کر دی جائے اور اگر یہ ریلیشن شپ اس قسم کا ہے کہ وہ سارے پوائنٹس ایک اسٹریٹ لائن کی شکل میں نظر آنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ویریبلس کے درمیان ایک لینئر ریلیشن ہے اور وہ ریلیشن ایک لینئر اکویشن سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اسٹریٹ لائن کی اکویشن عام طور پہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے اے پلس بی ایکس یعنی وائی کی ویلیو اگر وائی کو آپ ایکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور ان کا آپس میں لینئر ریلیشن شپ ہے تو اس ایکویشن کو آپ لکھیں گے Y equal to A plus B X اب اس لینئر اکویشن کا کیا مطلب ہے کہ اس ریلیشن کے دو حصے ہیں جس میں ایک پارٹ ہے اے اگر ہم لینئر اکویشن کو گراف کی شکل میں دیکھیں جو ان دو ویریبلس کو ریلیٹ کر رہی ہے اور اگر اے کی ویلو نان زیرو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کہ یہ اسٹریٹ لائن وائی ایکسس سے شروع ہوگی کسی خاص پوائنٹ پہ اور وہ ویلو جو اوریجن سے اس پوائنٹ تک ہے اس ویلیو کو اے ویلیو کہا جاتا ہے اور اس کو انٹرسپٹ بھی کہتے ہیں یعنی یہ ایسی ویلیو ہے اے جو کانسٹنٹ رہتی ہے اور دوسرا پارٹ اکویشن کا بی ایکس کا کیا مطلب ہے کہ وائی کی ویلیو ہر ایکس کی ویلیو کے ساتھ جب ویلیو آپ چینج کریں گے تو اس پروپورشن سے چینج ہوگی یعنی بی ایکس مثلاً ایکس اگر بی کی ویلیو لیٹ سے اگر دو ہے اور ایکس کی ویلیو بھی دو ہے تو B X is equal to four اگر ایکس کی ویلیو تین ہے تو B X will be equal to six تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرسپٹ سے جب لائن شروع ہوئی تو یہ ایک بالکل اسٹریٹ لائن نظر آئے گی اور یہ جس طرح سے ویلیوز بڑھ رہی ہیں اس کو لینئر انکریز کہا جاتا ہے اور یہ ریلیشن شپ جو ان ویریبلس کے درمیان ہے اس کو لینئر اکویشن سے ایکسپلین کیا جاتا ہے اب یہ تو تھا اسٹریٹ لائن صاف ظاہر ہے کہ ریلیشنس بٹوین ڈفرینٹ ویریبلس کئی قسم کے ہو سکتے ہیں ایسی اکویشنس بھی ہو سکتی ہیں کہ جو جہاں پہ یہ انٹرسپٹ نہ ہو ویلیوز زیرو سے اسٹارٹ کر رہی ہیں ویریبلس مکمل طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ لینئر طریقے سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو ایسی اکویشن میں ایک ہی ویلیو زیرو ہوگی اب اگر آپ کسی پرابلم کو جس میں اس قسم کے ویریبلس ہیں اور مختلف سچویشنس میں آپ یہ لینئر اکویشنس لکھ رہے ہیں تو بعض ایسی سچویشنس ہوں گی جہاں پہ آپ کے پاس دو لینئر اکویشنس ہیں اور ان لینئر اکویشنس لینئر اکویشنس میں دو ویریبلس ہیں تو اس کو ٹو ویریبل لینئر اکویشن کہا جاتا ہے یعنی ایسی لینئر اکویشنس جن میں دو ویریبلس ہیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حل کیا جاتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں کہ کیسے سمپل لینئر اکویشنس کی کیلکولیشنس کی جاتی ہیں اور اگر ان کی ویلیوز گیون نہ بھی ہوں تو کس طرح سے ایک ویریبل کو المنیٹ کر کے کنورشن کر دی جاتی ہے تاکہ دوسرے ویریبل کی ویلیو نکالی جا سکے اور جب ایک ویریبل کی ویلیو نکل آتی ہے تو اس کو ایکویشن میں انسرٹ کر کے تو پہلے ویریبل کی ویلیو بھی نکل آتی ہے یہ سائملٹینئس ایکویشنز بھی انہیں کہا جاتا ہے یعنی لینئر ایکویشنز جو سائملٹینئس اکویشنس ہیں یعنی دو اکویشنس کو آپ سائملٹینئسلی سالو کر رہے ہیں پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ لینئر اکویشنس کی بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشنس ہیں خاص طور پہ آپٹیمائزیشن میں آپ کو اگزامپل دی تھی سپلائر ڈفرینٹ مارکیٹس میں جا کے اپنے پروڈکٹس بیچ رہا ہے پروڈکشن اسٹریٹجی اسٹڈی کی جا رہی ہیں تو اس نے ڈسائڈ کرنا ہے کہ کیا آپٹیم سولوشن ہے تو اس کی اس قسم کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو لینئر اکویشنس سے سالو کیا جاتا ہے اور اس کورس کے ایک لیکچر میں جو بعد میں ہوگا اس میں ہم لینئر پروگرامنگ اسٹڈی کریں گے تو یہاں میں ابھی میں یہاں رک رہا ہوں اور آپ کو صرف ایک انٹروڈکشن لینئر ایکویشنز کا دے رہا ہوں تاکہ ہم اگلے لیکچر میں ان پہ کافی تفصیل سے بات کر سکیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھیں کہ دوسرا ٹاپک کیا ہے دوسرا ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں بریک ایون انالیس کے لیکچر نائنٹین ٹوینٹی ٹو تک ہم بریک ایون اینالس اسٹڈی کریں گے تو بریک ایون اینالس کیا ہے اس کی کیا امپورٹینس ہے بریک ایون اینالیس اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ریونیو اور کاسٹ کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے تو شروع میں ہر پروجیکٹ کی کاسٹ چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو جب ریونیو آنا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ ٹائم لگتا ہے جب کاسٹ اور ریونیوز آپس میں برابر ہو جاتے ہیں تو وہ پوائنٹ جس پوائنٹ پہ cost are equal to revenues اس کو بریک ایون پوائنٹ کہتے ہیں ان ادر ورڈس کہ پروجیکٹ اس قابل ہو گیا کہ اپنے ایکسپینسز کو کور کر سکے اس کے بعد اچھے پروجیکٹس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ریونیو انکریز ہوتا جاتا ہے جبکہ کاسٹ یا تو نیئرلی کانسٹنٹ رہتی ہے یا اسی حساب سے گرو کرتی ہے تو اس قسم کا انالیس جو ایک پروجیکٹ کی لائف کو کور کرے over a certain number of years کیا جائے اور جس کا مقصد یہ ہو کہ پروجیکٹ کی کیش فلوز کو ایگزامن کرنا اور کب پروجیکٹ وائبل ہو جائے گا اس کو بریک ایون انالیسس کہا جاتا فائنینشل انالیسس میں بریک ایون انالیسس ایک بڑا امپورٹنٹ انالیسس ہے اس کے علاوہ جو انالیسیز کیے جاتے ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں بینیفٹ کاسٹ ریشو یہ بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیش فلوز ڈیولپ جب کر لی جاتی ہیں تو پریزنٹ ورتھ آف کاسٹ نکالی جاتی ہے similarly present worth of benefits نکالی جاتی ہے پھر پریزنٹ ورتھ آف بینیفٹ کو کاسٹ پہ ڈیوائڈ کر کے جو فگر نکلتی ہے اس کو بینیفٹ کاسٹ ریشو کہتے ہیں اور اگر ایک پروجیکٹ بریک ایون کر رہا ہے اور کاسٹ اور بینیفٹس برابر ہیں تو اس کا بینیفٹ کاسٹ ریشو ایک ہوگی اچھے پروجیکٹس جن میں آپ اچھی ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بینیفٹ کاسٹ ریشو ایک سے زیادہ ہوتی ہے اور پروجیکٹ کی وائبلٹی کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ٹین پرسینٹ ہے اور آپ پروفٹ اندر ٹین پرسینٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ایسے کیس میں نارملی آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ benefit cost ratio 1.2 one point two ہو یعنی present worth of benefits is one point two times the present worth of cost اس کے علاوہ ایک اور فائنینشل کیلکولیشن کی جاتی ہے جس کو ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انویسٹمنٹ اگر کی جائے اور اس پہ اگر ایک انٹرسٹ ہمیں ملے تو وہ تو ہم نے ڈسکس کیا مگر ایک پروجیکٹ جس میں آپ کو ریٹرن آ رہی ہے ہر سال ایک سرٹن اماؤنٹ آپ ارن کر رہے ہیں اور آپ اس کا انالیس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ کی لائف جو آپ لیٹ سے اگر ٹوینٹی ایئرس ٹریٹ کر رہے ہیں تو ان ٹوینٹی ایئرس کے پیریڈ کی کمپلیشن پہ اس پروجیکٹ کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا ریٹ آف ریٹرن کی بھی اپنی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اور وہ ڈیفینیشن اسینشلی یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ یا وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جس پہ worth of cost is equal to the present worth of benefits ایسے ریٹ کو ریٹ آف ریٹرن کہا جاتا یعنی ایک طریقہ ہے ڈیفائن کرنے کا کہ اس پروجیکٹ کا ریٹ آف ریٹرن یہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ پرزینٹ برتھ آف کاسٹ اور پرزینٹ برتھ آف بینیفٹس اس انٹرسٹ ریٹ پہ نکالیں اگر وہ برابر ہیں تو اٹ مینس کے پروجیکٹ کا یہی ریٹ آف ریٹرن ہے اس کی ہم کیلکولیشن کریں گے میں آپ کو اگلے لیکچر میں ایک کیلکولیشن دکھاؤں گا اینڈ یو ول سی کہ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن کس طرح سے کی جاتی ہے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنس بڑی امپارٹینٹ کیلکولیشنس ہیں ہر پروجیکٹ میں یہ ایک اسمنٹ کا بیس ہوتا ہے سملرلی بینیفٹ کاسٹ ریشوز بھی بڑی امپارٹینٹ سمجھی جاتی ہیں اور benefit cost ratios net present worth پہ بیس کی جاتی ہیں تو آج آپ ڈفرینٹ فنکشنس دیکھ رہے ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ہیں جو اس قسم کی کیلکولیشنس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ایک اور بات کہ جب آپ twenty twenty second lecture cover کر لیں گے تو immediately after that twenty second lecture آپ کا مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہوگا اس مڈ ٹرم ایگزامینیشن کے بارے میں بریفلی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ مڈ ٹرم ایگزامینیشن جیسے کہ آپ کو یاد ہے اس کی ویٹیج تھرٹی فائیو پرسینٹ ہے جو اسائنمنٹس آپ کریں گے ان کی ویٹیج 15 پرسینٹ ہے مڈ ٹرم ایگزامینیشن ان کانسیپٹس پہ بیس کیا جائے گا جو آپ لیکچر ٹوینٹی سیکنڈ تک لیکچر ٹوینٹی ٹو تک کور کریں گے اور اس کا پیٹرن ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ مڈ ٹرم ایگزامیشن کے پیٹرن پہ بیس ہوگا تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں آج کے لیکچر میں یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم ایک ریویو کر چکے ہیں لیکچر سکسٹین کا فائنینشیل میتھمیٹکس آج ہم کور کر رہے ہیں اور ایک بریف سا انٹروڈکشن ہم لینئر اکویشن کا آلریڈی کر چکے ہیں اس سلائڈ پہ میں آپ کو وہ سارے ایسپیکٹس جو پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس کا حصہ ہیں ان کو میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں اینڈ اے کوک گلانس کہ اس کے elements cost estimates revenue estimates forecast of cost forecast of revenues net cash flows benefit cost analysis internal rate of return break even analysis آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں ریٹ آف ریٹرن کا ذکر ہوا اس کو formally internal rate of return بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ایبریویشن ہے آئی آر آر جب آپ فائنینشیل انالیس کرتے ہیں تو اس کو ایف آئی آر آر کہا جاتا ہے یعنی financial internal rate of return جب آپ اکنامک انالیس کرتے ہیں تو اس کو ای آئی آر آر کہا جاتا ہے economic internal rate of return ہر پروجیکٹ میں یہ دونوں انالیس کیے جاتے ہیں فائنینشل اور اکنامک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اکنامک پہلی دفعہ یہ کہاں سے آ گیا یہ کیا بات ہے تو اکنامک انالس وہ انالیس ہے کہ جس میں ایسی ویلیوز جو آرٹیفیشل طور پہ کیلکولیشنس میں ایڈ کی گئی ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے آرٹیفیشل کا کیا مطلب ہے مصنوعی طور پہ مصنوعی کیسے کہ گورنمنٹ ایک ٹیکس لگا دیتی ہے تو اصل میں یہ ٹیکس ایک کاسٹ نہیں ہے یہ گورمنٹ نے ایک سر چارج لگا دیا ہے جو اصل میں نیشنل پوائنٹ آف ویو سے کاسٹ نہیں ہے تو جب انٹرنیشنل ایجنسیز اور ڈونرس پروجیکٹس کی فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ اس کو ایز کاسٹ ٹریٹ نہیں کرتے ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر قسم کا ٹیکس اور ڈیوٹیز اور ہر قسم کی ایسی کاسٹ جو بیسیکلی گورنمنٹ نے ایز اے سرچارج لگائی ہے اس کو ریموو کیا جائے ہر قسم کے ٹیکسز جو پرائسز میں شامل ہیں خاص طور پہ کسٹم ڈیوٹیز سیلز ٹیکس جو گورنمنٹ نے اپنے ریونیو کے طور پہ لگائے ہیں جو اصل میں کاسٹ نہیں ہیں from the national view point ان کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ انالیس میں جب آپ نارمل پرائسز کو اس شکل میں لے کے آئیں گے تو ان پرائسز کو شیڈو پرائسنگ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک اور کیلکولیشن ہوئی کہ جس میں ہم نے جب اکنامک انالیس کرنا ہے تو فائنینشل پرائسز میں سے ٹیکسز ڈیوٹیز نکال کے جو پرائسز ہمارے پاس آ جائیں گی ان کو اکنامک پرائسز کہا جائے گا اور ہماری ساری کیش فلو جو ہم نے فائنینشیل ٹرمز میں ڈیولپ کی ان کو پھر اکنامک ٹرمز میں ڈیولپ کیا جائے گا یعنی وداؤٹ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز اور ان کا جو ریٹ آف ریٹرن کیلکولیٹ ہوگا اس کو economic internal rate of return کہا جائے گا مائکروسافٹ کا جہاں تک تعلق ہے Microsoft Excel basic function internal rate of return کا وہی ہوگا کیش فلو بے شک فائنینشیل ہے یا اکنامک ہے آپ انہیں فنکشنس کو یوز کریں گے تو آئیے آگے چلتے ہیں ایکسل فنکشنس جو میں یہاں بریفلی آپ کو دکھانے لگا ہوں جو آپ کی انٹرسٹ کے ہیں جنہیں آپ اسٹڈی کریں گے آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی ایک پہلا فنکشن ہے جس میں اے ایم او آر یعنی اموٹائزیشن اور اس کے بعد ڈی ای جی آر سی اس کا ٹائٹل ہے اور اس کا مقصد کیا ہے returns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ اسٹریٹ لائن ڈیپریسن ہم نے ڈسکس کی پریویسلی کہ ٹوٹل جو ویلیو ہے اس کو آپ نمبر آف ایئرس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ہنڈریڈ کو سے بیس سال پہ ڈیوائڈ کیا تو فائیو پرسینٹ ڈیپریسیشن اب چونکہ ڈیپریسیشن آپ مختلف طریقوں سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ایک کیلکولیشن میتھڈالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ایک کیلکولیشن کوفیشنٹ آپ اپنا ایک طریقہ یوز کر سکتے ہیں یہ مائکروسافٹ نے ایک فنکشن پرووائڈ کیا ہے مائکروسافٹ ایکسل میں جس میں یہ کوفیشنٹ کو استعمال کر کے تو ڈیپریسیشن نکالی جا سکتی ہے آئیے سلائڈ پہ چلیں دوسرا فنکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں A M O R L I N C اس فنکشن میں returns the depreciation for each accounting period یعنی یہ دو different types of functions Microsoft Excel میں موجود ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ اگلی سلائڈ پہ کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں پہلا فنکشن جس میں ڈیپریسیشن کو استعمال کیا گیا تو اس فنکشن کو استعمال کرنے کے لیے جو ان پٹ آپ کو چاہیے یہ ود ان بریکٹ آپ دیکھیں فنکشن کا نام پہلے پھر cost date cost date purchased first period پھر سیلویج پھر پیریڈ پھر ریٹ اور پھر بیسس آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے پیرامیٹرس ہیں سب سے پہلے کاسٹ یعنی کاسٹ آف دی ایسٹ آپ ایز انپٹ دے رہے ہیں پھر date purchased date of the purchase of the asset پھر first period date of the end of the first period آپ دے رہے ہیں پھر salvage which is the salvage value at the end of the life of the asset پھر پیریڈ ٹوٹل پھر ریٹ آف ڈیپریسیشن کیا ہے اور پھر یہ بیسس کہ یعنی بیسس ٹو بی یوز کیا ہے یہاں پہ اسٹریٹ لائن چونکہ آپ نہیں یوز کر رہے تو آپ اپنا بیسس پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ ڈیپریسیشن کو بھی اسی لیے کہا جا رہا ہے آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اس سلائڈ پہ دوسرا ڈیپریسیشن کا فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ نوٹ کریں کہ depreciation using prorated depreciation یہ پرو ریٹڈ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا پرو ریٹا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پرپورشن کی بات کی تھی تو وہاں ذکر آیا تھا پروپورشنل اور وہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پرو ریٹا بیسس وہ ایک ہاسپٹل کی اگزامپل آپ کو یاد ہوگی ہم نے کی تھی کہ 500 ہنڈریڈ بیڈ ہاسپٹل ہے اور اس کو اتنے اسٹاف اس میں کام کر رہا ہے اور 100 بیڈس ایڈ کر رہے ہیں تو پرو ریٹا بیسس پہ ان 100 بیڈس کے لیے کون سا اسٹاف چاہیے ہوگا تو یہ وہ پرو ریٹا بیسس تھا یہ وہی آئیڈیا ڈیپریسیشن میں یوز ہو رہا ہے کہ آپ ایک ریٹ آپ نے طے کر لیا اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن آپ نے ایک ورک آؤٹ کر لی پر ایئر اور پھر اسی کو اپلائی کرتے جا رہے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرو ریٹا بیسس پہ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ ہو رہی ہے تو آئیے دیکھیں کہ اس میں کون سے پیرامیٹرس ہیں پہلی ویلو آپ نوٹ کریں کاسٹ آف دی ایسٹ وہی ہے date purchased be as before date of the purchase of the asset پھر فرسٹ پیریڈ بھی وہی ہے date of the end of the first period اور salvage value at the end of the life of the asset پھر پیریڈ پھر ریٹ آف ڈیپریسن اور year basis to be used اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسینشلی لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی exactly وہی پیرامیٹرس ہیں جو پچھلے فنکشن میں دیے گئے تو فرق کیا ہے ذرا ڈسکس کریں اسینشلی جو ڈیپریسیشن کی ویلیو جو بیسس آپ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں صرف اس کا فرق ہے اور انٹرنل جو کیلکولیشن میتھڈ ہے فنکشن کا اس کا فرق ہے otherwise input parameters are similar for بہت دا کیسز تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل میں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے وہ میں نے یہاں پہ ریپروڈیوس کی ہے اور آئیے دیکھیں کہ یہ کیسے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سب سے لیفٹ سائڈ پہ کالم فرسٹ کالم اس میں رو نمبر دیا ہوا ہے یعنی row one two three four five six seven eight nine پھر ڈیٹا والا جو کالم ہے اس کو ورک شیٹ کے اینگل سے کالم اے کہا جا رہا ہے اور ڈسکرپشن والے کالم کو بی کالم کہا جا رہا ہے اور یہ نوٹ کریں کہ یہ اگزامپل پرو ریٹا بیسس والی جو ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن ہے اس فنکشن میں کیسے استعمال ہونا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو پہلی ویلو آپ نوٹ کریں رو ٹو میں ہے یعنی سیل اے ٹو میں two thousand four hundred cost ہے یہ پہلا پیرامیٹر تھا اور نیچے آپ دیکھیں رو نائن میں ود ان بریکٹس لکھا ہوا ہے ریزلٹ از اکول ٹو یعنی ایکول ٹو کے بعد فارمولا شروع ہو رہا ہے اور پہلے فنکشن کا نام لکھا گیا A M O R L I N C پھر first term that is A two cost پھر کوما اور اگلی value A three which is the date purchased پھر کوما اور A four end of the first period پھر اے فائیو اس میں سیلویج ویلو بتائی گئی ہے تھری ہنڈریڈ پھر اے سکس اس میں ایک پیریڈ کی کیلکولیشن آپ کر رہے ہیں پر پیریڈ پھر اے سیون آپ نے ڈیپریسیشن ریٹ یہاں بتایا کہ جی ففٹین پرسینٹ ہے اور ایکچول بیسس جو ہے وہ ون آپ نے یہاں دیا کہ ایکچول بیسس یعنی فارمولے میں اس کی ویلیوز لاسٹ جو پیرامیٹر ہے اس کی ویلیوز جب آپ ون لکھیں گے تو ایکچول بیسس ایکسپلین کیا گیا ہے تو اس فارمولے کو جب ہم اپلائی کریں گے تو فرسٹ پیریڈ ڈیپریسیشن 360 سکسٹی آ جائے گی یہاں پہ ایک آدھ بات میں چاہوں گا ایکسپلین کروں کہ ڈیٹس کو ایک خاص طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے مائکروسافٹ کے جو پروڈکٹس ہیں مائکروسافٹ ایکسل اور دوسرے پروڈکٹس بھی تو مائکروسافٹ نے ایک خاص ڈیٹ کو ایز ڈیٹ زیرو ٹریٹ کیا ہوا اور یہ کئی سال پہلے انہوں نے اس کو ایز اے ریفرنس لیا تھا اور ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم میں اور یہ سارے جتنے بھی سافٹ ویئر استعمال ہو رہے ہیں ان میں جب آپ ڈیٹ ان پٹ کے طور پہ دیتے ہیں تو وہ date as a serial value convert ہو جاتی ہے یعنی انہیں ڈیسیمل نمبر انٹیگر نمبر کے طور پہ ڈیویلپ ہو جاتی اور جب آپ دوسری ڈیٹ کو انپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہے سیریل نمبر انٹر ہو جاتا یعنی internal calculations Microsoft between the dates وہ سیریل نمبر کو استعمال کر کے نمبر آف ڈیز کا حساب لگاتی ہے مائکروسافٹ ایکسل میں لگایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر اگر یہ منتھلی آپ کر رہے ہیں یا اینول کر رہے ہیں تو وہ ساری کیلکولیشن انٹرنلی اس سیریل ڈیٹ کے اوپر بیس کر کے کی جاتی ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا اس ایگزامپل میں کہ آپ اپنی انپٹ ایز ڈیٹ دے رہے ہیں لیکن ایک اور یہاں بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر ملک میں ڈیٹ کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے مثلا کچھ یورپین کنٹریز ایئر کو پہلے لکھتے ہیں پھر منتھ پھر ڈیٹ مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز کو آپ لیں تو ڈیٹ پہلے ایئر لکھیں گے 2004 پھر مہینہ نائن پھر ڈیٹ ٹوینٹی اس طرح سے لکھا جائے گا امیرکنس جب ڈیٹس لکھتے ہیں تو ان کا ایک اپنا طریقہ ہے آپ جب اس ایگزامپل کو ورک شیٹ میں انٹر کریں گے تو پلیز نوٹ کہ آپ کا جو ڈیٹ کا ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے اگر وہ مائکروسافٹ ایکسل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں تو آپ کے جواب میں ایرر آ سکتی ہے یعنی آپ صحیح طور پہ ویلیوز کو انٹر کر رہے ہیں اور بعد میں پتا لگ رہا ہے کہ ایرر آ رہی ہے تو یہ اس قسم کی ایررز ڈیٹ کی ریپرزنٹیشن کی وجہ سے آ جاتی ہیں دوسرا پوائنٹ کہ اس فارمولے میں آپ نے دیکھا کہ کوما لکھا ہوا ہے تو یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کچھ یورپین کنٹریز ڈفرینٹ وہ قومے کو اور ڈیسیمل کو اور طرح سے استعمال کرتے ہیں جہاں کچھ کنٹریز ڈیسیمل استعمال کرتے ہیں وہ یورپین کنٹری قومے کو استعمال کرتے ہیں مثلاً ایک ملک ہو سکتا ہے کہ ٹین تھاؤزینڈ کی ویلیو کو ٹین فل سٹاپ پھر تھاؤزینڈ لکھ رہا ہے یہ کچھ یورپین کنٹریز میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیے formula is very simple function کا نام دیا ہوا ہے پھر آپ نے سمپلی وہ ڈفرینٹ ویلوز لکھنی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس فنکشن کو ٹیسٹ کریں ورک شیٹ ایک بنائیں اس میں ڈیٹس ڈفرینٹ طریقوں سے انٹر کر کے دیکھیں ویلوز کو ڈفرینٹ طریقوں سے انٹر کر کے دیکھیں تو آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ایکسل میں اور بھی فنکشن ہیں فائنینشیل انالیس کے کچھ کام ذکر پہلے کر چکے ہیں یہ دوبارہ میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یاد آ جائے آپ کی میموری ریفریش ہو جائے کہ ایسے فنکشن بھی موجود ہیں کہ C U M I P M T کہ جس میں cumulative interest paid between two periods بعض پہ اپنی فائنینشیل کیلکولیشنس میں آپ کو اس فنکشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے پھر C U M P R I N C returns the cumulative principal paid on a loan between two periods جب آپ کیلکولیشنس کریں گے تو ری پیمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا اس پہ ذرا بات ہو جائے تھوڑی سی کہ پروجیکٹ کی آپ نے کیش فلوز تو ڈیولپ کر لی کاسٹ بھی آپ کو پتا لگ گیا پھر ریونیوز کا بھی آپ کو کلیئر ہو گیا پروجیکشنز آپ نے کر لی پھر آپ نے ایک کیش فلو بنانی ہے کہ اس لون کی ریپیمنٹ کیسے ہوگی اور یہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ جو انسٹالمنٹ آف لون ہے وہ میری کیش فلو میں ابزارب ہو رہی ہے یا نہیں یعنی اتنا کیش اویلیبل ہوگا کہ ہم یہ لون ری پے کر سکیں یعنی انسٹالمنٹ کے لیے ایڈیکویٹ فنڈس اویلیبل ہوں گے یا نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ کیلکولیشن ہوتی ہے اس لیے آپ کو انٹرسٹ کیلکولیشنس بھی جب آپ کریں گے بٹوین ڈفرینٹ پیریڈس تو اس قسم کے فنکشنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اس سلائڈ پہ دو فنکشن آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ایک فنکشن ہے ڈی بی اس فنکشن کا کیا کام ہے returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed declining balance method یہاں پہ ڈکلائنگ بیلنس کی بات ہو جائے تھوڑی سی ڈکلائننگ بیلنس کیا ہے کہ ایسٹ پہ آپ ڈیپریسیشن آپ نے کہا جی year one five percent depreciation ہے تو ایسٹ ویلو باقی کیا رہ گئی بیلنس کیا رہ گیا نائنٹی فائیو یعنی آپ ڈیپریسیٹ آبیسلی آپ ہنڈریڈ کو تو نہیں کریں گے you will do at for ninety five پھر آپ نے فائیو پرسینٹ نائنٹی فائیو کا ورک آؤٹ کیا تو جو بھی جواب نکلا وہ نائنٹی فائیو سے جب آپ سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس نئی ویلو آ جائے گی اس قسم کی جو کیلکولیشنس ہیں ان کو ڈکلائننگ بیلنس کی کیلکولیشن کہا جائے گا تو یہ فنکشن آپ کو اس سچویشن میں کام آئے گا تو آئیے سلائڈ کی طرف چلیں دوسرا فنکشن ہے ڈی ڈی بی اور اس فنکشن میں returns the depreciation of an asset for a specified period using the double declining balance method اور some other method you specify یہ مائکروسافٹ ایکسل میں ایک اور ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ یہ جس میں double declining method balance method کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی میتھڈ ہو سکتے ہیں کہ جو ڈیپریسیشن کے لیے استعمال ہوں تو آئیے آگے دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا فنکشن دیکھ رہے ہیں I R R I R R کیا کرے گا returns the internal rate of return for a series of cash flows. Let me explain what is the series of cash flows. Series of cash flows کیا ہے کہ وہ cash flow جو ہر سال change ہو رہی for a certain number of years تو اس کو as a series as an arithmetic series ہم لے رہے ہیں تو یہ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنس جن میں آپ کے پاس ایکسٹریم آف ویلوز ہے جس کو سیریز بھی کہا جائے گا اس کو آپ اس کا ریٹ آف ریٹرن آپ نکال سکتے ہیں اور اس کو آئی آر آر یہ فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے یہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے اگلی سلائڈ پہ ہم دیکھیں گے یہ کس طرح سے استعمال ہوگا تو آئیے اگلا فنکشن دیکھتے ہیں آئیے سلائڈ پہ چلیں دوسرا فنکشن ہے ہے ایم آئی آر آر اور یہ کیا returns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ positive and negative cash flows positive cash flow کیا ہے ریونیو اور نیگیٹو کیش فلو کیا ہے کاسٹ اب بعض اکاؤنٹنگ پریکٹسز میں آپ یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انکم کو as a negative cash flow سمجھا جاتا ہے کہ income will be treated as a negative cash flow اور cost will be treated as a positive cash flow تو اگر آپ دو ڈفرنٹ کیش فلوز جس کو ایک کو آپ پازیٹو لے رہے ہیں دوسرے کو نیگیٹو لے رہے ہیں تو اس قسم کی کیش فلوز جہاں پہ دو ڈفرنٹ انٹرسٹ ریٹ اپلائی ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ function M I R R استعمال ہوگا تو آئیے سلائڈ پہ چلیں پہلا فنکشن آئی آر آر اس اس کا سینٹیکس کیا ہے آئی آر آر پھر ویلیوز اور کوما پھر گیس اور پھر ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ ویلیوز کیا ہے ویلیوز از an array or a reference to cells that contain numbers for which you want to calculate the internal rate of return آئیے اس کو ڈسکس کریں یہ کیش فلوز جو آپ اس فنکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹریم ہے اور یہ سٹریم سیریز آف ویلیوز کہ یا آپ ایکچوئل ویلیوز فنکشن کو دے دیں ایک طریقہ سمجھایا گیا کہ آپ values for each year as input دے سکتے ہیں یا آپ cell reference as input دے دیں یعنی رینج کی ویلو دے دیں پھر ساتھ ایک اور ویلو بتائی گئی ہے گیس سو لیٹ سی کہ یہ گیس کیا ہے آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں گیس کو ڈیفائن کیا گیا کہ guess is a number that you guess is close to the result of I R R دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ is a number that you guess is close to the result of I R R تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا اسینشلی مطلب یہ ہے ڈیفینیشن کو ذرا دوبارہ آئی آر آر کی ڈیفینیشن پہ واپس تھوڑا سا فوکس کریں کہ آئی آر آر وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے جس میں present worth of cost to the present worth of benefits in other words اگر نیٹ کیش فلو کی پرزینٹ ورتھ آپ نکالتے ہیں تو sum of all the present values must be zero یہ وہی بات ہوئی کہ آپ ایک کیش فلو کو دوسری سے مائنس کر رہے ہیں اور نیٹ کیش فلو نکل رہی ہے تو بات وہی بنتی ہے کہ یا آپ اس کو دونوں کی کیلکولیشن علیحدہ کر لیں پریزنٹ ورڈس کی اور ان کو کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ وہ برابر ہیں یا نہیں اور یا آپ نیٹ کیش فلو کی پریزنٹ ورتھ نکال لیں اب چونکہ کیلکولیشن exactly وہ انٹرسٹ جس پہ پریزنٹ ورتھ زیرو آ جائے اٹ از ناٹ پاسبل تو کیا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک نیئرسٹ ویلو جو آپ پہلا گیس لگاتے ہیں کہ اگر فائنل ریٹ آف انٹرسٹ جس پہ یہ پرزینٹ ورتھس برابر ہوں گی اگر وہ لیٹ سے ٹین ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسٹیمیٹ کریں کہ twelve will be the discount rate پھر آپ ڈفرنٹ رینجز لیتے ہیں کہ جس میں آپ ففٹین اور ٹین کے درمیان جب گیس ورک آپ لگا رہے ہیں اور پرزینٹ ورتھ نکل رہی ہے تو اسے پتا لگ جاتا ہے how far you are from zero تو اگر تو ویلو پلس میں نکلتی ہے تو اٹ مینس کہ we will have to reduce the present worth in other the the interest rate has to be increased and the other around. تو اس سے ہم وہ دو ویلیوز اگر مینولی یہ کیلکولیشنس کی جائیں تو آپ اس کو دو رینجز ٹو ڈفرنٹ ویلیوز پہ پرزینٹ برتھ نکال کے تو پروپورشنلی ریٹ آف ریٹرن کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اب مائکروسافٹ ایکسل میں آلریڈی یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ ایک گیس ورک گیس دیں اور Microsoft will give you the answer اب یہ گیس کیسے کیا جاتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو میجر انویسٹمنٹس شروع میں کی جاتی ہیں پہلے دو تین سال میں ان کو ایس ٹوٹل کاسٹ لیا جاتا ہے اور جو نیٹ ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں باقی سالوں میں ان کو جمع کر کے تو ان کی ایک ایوریج نکالی جاتی ہے اور اس ایوریج کو ٹوٹل کاسٹ پہ ڈیوائڈ کر کے جو فریکشن نکلتا ہے اس کو ہنڈریڈ سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ایک ریٹرن نکلے گی جو آپ کا initial guess for internal rate of return ہوگا یہ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ خود یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اب مائکروسافٹ ایکسل میں جب یہ کیلکولیشن ہوگی تو ایک انیشل گیس اگر نہ بھی اتنا کلوز ہوا تو پھر بھی آپ کا جواب نکل آتا تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اس قسم کی کیلکولیشن کی جاتی ہے یہ اگزامپل بھی میں نے مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل سے لی ہے اگر آپ وہاں پہ آئی آر آر کا فنکشن ڈھونڈیں ہیل فائل میں جا کے تو اس میں ایک ایگزامپل آپ کو ملے گی یہ وہ ایگزامپل میں نے یہاں پہ ریپروڈیوس کی ہے اس میں پہلے تو آپ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلا کالم رو نمبر دیا ہوا ہے row one two seven rows ہیں فرسٹ رو میں صرف ہیڈنگز دیے ہوئے ہیں کہ ڈیٹا اور ڈسکرپشن ڈیٹے والا کالم ہم کالم اے کہہ رہے ہیں جو کہ ورک شیٹ میں یہ پہلا کالم ہے تو کالم اے میں first value minus seventy thousand آپ نوٹ کریں کہ سائن مائنس کا ہے مائنس سیونٹی تھاؤزینڈ یہ initial cost of a business یعنی آپ نے کیش آؤٹ فلو کو ایز مائنس یہاں پہ شو کیا پھر نیکسٹ رو میں row three data is twelve thousand اور یہ ٹویلو تھاؤزینڈ کا ہے net income for the first year پھر اسے اگلی رو میں row four fifteen thousand net income for the second year ہے پھر رو فائیو ایٹین تھاؤزینڈ پھر اس سے اگلا ٹوینٹی ون تھاؤزینڈ پھر نیکسٹ ٹوینٹی سکس تھاؤزینڈ تو یہ کیش فلو آپ نے دے دی اور وہ کیش فلو آپ نے ورک شیٹ میں انٹر کی تو آئیے سب سے پہلا فارمولا دیکھیں کیا ہے ریزلٹ آپ نوٹ کر رہے ہیں لکھا ہوا ہے اسے نیکسٹ آپ دیکھیں فارمولا ایکول سائن پھر آئی آر آر پھر with in brackets A two colon A six اور بریکٹ کلوزڈ یہ A two colon A six کیا ہے یہ رینج آف سیلس ہے یعنی آپ ریٹ آف ریٹرن نکال رہے ہیں ان ویلوز کے لیے جو سیل اے ٹو سے سیل اے سکس تک دی گئی ہیں اور یہ ویلوز کیا ہیں twelve thousand fifteen thousand eighteen thousand اور ٹوینٹی ون تھاؤزینڈ اور یہ ٹپکل ایک کیلکولیشن بن گئی کہ انویسٹمنٹ کاسٹ دی ہوئی ہے مائنس سیونٹی تھاؤزینڈ اور پھر ریٹرن آ رہی ہے چار سال بارہ ہزار پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار اکیس ہزار تو اس کا آنسر رائٹ سائڈ پہ ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھیے investment internal rate of return after four years with in brackets لکھا ہوا ہے مائنس ٹو پرسینٹ اب نیکسٹ فارمولا ملازہ کیجیے I R R with in brackets A two colon A seven یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ پوری cash flow seventy thousand minus seventy thousand سے لے کے ٹوینٹی سکس تھاؤزینڈ تک آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور ریزلٹ آپ دیکھیے کہ اب rate of return nine percent آ گیا اور نائن پرسینٹ کیوں آیا کہ یئر سیون میں twenty six thousand additional income آ گئی پھر فردر آپ نیکسٹ فارمولا دیکھیے آئی آر آر اور اے ٹو اور اے فور اور پھر آپ نے یہ ویلو ایڈ کی ہے اور آپ گیس بتا رہے ہیں مائنس ٹین پرسینٹ آپ گیس دے رہے ہیں پلیز نوٹ کہ پہلے جو فارمولے تھے ان میں آپ نے گیس نہیں دیا تو اس کا جواب مائنس فورٹی فور پرسینٹ آ رہا ہے تو آئیے اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی جو کیلکولیشنس ہیں اس میں آپ گیس مٹ بھی کر سکتے ہیں اور گیس دے بھی سکتے ہیں پھر rate of return obviously number of years کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہا یہ ایک بہت ہی یوزفل فنکشن آج کے لیکچر میں یہاں تک آج ہم نے کئی فنکشن مائکروسافٹ ایکسل کے اسٹڈی کیے اگلے لیکچر میں ایک تو میں آپ کو پہلے کچھ بریف سی اگزامپل ریٹ آف ریٹرن کی دکھاؤں گا پھر ہم لینئر اکویشنس کی بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لیے بڑا فل آف نیو کانسیپٹس رہا مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیے جو بار بار تلقین کر رہا ہوں اس پہ عمل کریے اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ